نتوکل علیک ونعوذ باللہ من شرون انفسنا ومن سیئات عامالنا من یهده اللہ فلا مدل له ومن یذلله فلا حادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين يا <clears throat> أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل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 وكل وكل وكل محدث بدعة بدعة ضلالة ضلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم احب معامعین حاضری مسجد نوجوان ساتھیوں اس صورت حجرات کی میں نے آیت تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے ان نمنون اخوا تمام مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے آپس میں بھائی بنایا ہے انسان کے اوپر اللہ تعالی کی بڑی عظیم اور اہم ترین نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اسلام اور ایمان ہے جس نعمت کے ذریعے اللہ تعالی تمام کلمہ پڑھنے والوں کا میں جوڑ دیا ہے اور اس قدر جوڑ دیا ہے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور یہ ایسا رشتہ قائم ہو گیا بھائی بھائی کا کہ بسا اوقات رشتے پر بھی اسلام نے ایمانی رشتے کو ترجیح دیا ہے آپ کا سگا بھائی ہو اگر غیر مومن ہے تو خونی رشتہ ایمانی رشتے کے بالمقابل کم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جیسے بھائی بھائی بنانا ہے بھائی بھائی بن کر کے ہمیں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اسی لیے رب العظمی شاہ فرماتے ہیں اگر کبھی مومن بھائیوں کے اندر کوئی آپس میں ٹکا کوئی اختلاف کوئی تنازع اور کوئی جھگڑا ہو تو اس جھگڑے کو ہوا نہ دو بلکہ فاس لکھو وہ اسلح بہ ناخوا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور یہ اگر ہمارے دو بھائیوں کے اندر کچھ اخت کی وجہ سے ناچاری کی وجہ سے اگر فوٹ پڑ رہی ہو تو ان دونوں کو ملا دینا روزے ماد حج زکات تمام نقلی عبادتوں سے بڑی عبادت اسلام نے قرار دیا ہے نبی صاحب نے فرمایا المانو مہمان والو بتا بتاؤ اللہ بے ابدل مندرا جتیسرات کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں وہ عمل جو تمہارے نفلی روزے نفلی نماز نفلی صدقات اور راز سے بھی بڑھ کر کے ہیں کالو بلا یا رسول اللہ صاحب کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ آپ ضرور ہمیں وہ عمل بتائیں وہ نیکی جو نفلی روزے نماز حج زکات سے بھی بڑی نیکی ہے آپ نے شام اصلاح ذات البین آپس کے اندر اگر اختلاف ہو تو دو بھائیوں میں تنازع پڑ گیا ہو آپ اگر ان کے اختلافات کو دور کر کے مصالحت کرا دیں تو یہ تمہاری تحجد گزاری سے بھی زیادہ بڑی نیکی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق فرمائی میرے بھائی مومنوں کا رشتہ آپس میں کیسے ہے نبی نے احادیث کے اندر مختلف مثالیں دی ہیں ایک نبی شام مثال یہ دی ہے جس کو حضرت امام امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے امام مسلم نے حضرت نعمان بن شیر رضی اللہ تعالیٰ نما سے نقل کیا کہ نبی رہ شام نے مسل المین فی تو وتراحمہم وتعاطفہم تراہم کمسلی یردل واحد ادستکا من عضو تدا آلہ ساہر سائر الجسد بالحمى بالشہر والحمى او کما کارا رہے سلاسام آپ نے ساتھ میں اے لوگوں مسلمانوں کی اور مونوں کی آپس میں بھائی چارگی اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رہنے دوسرے کے تعلقات کی مثال ایسی ہے مسل المومن فی توابہم آفت کی الفت آپس کی الفت آفت کی محبت آپس کے تعلقات مومنوں کے آپس میں رابطے کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کا ایک جسم ہوا کرتا ہے آپ نے ہوا پھر عالم یہ انسان کے ایک جسم کے اندر اگر اس کی چھوٹی سے انگلی کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو لہو سارا جسم اس کا جو ہے ایک چھوٹی سے انگلی کے اندر سب سے چھوٹی انگلی میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم رات بھر بے قرار رہتا ہے سارا جسم تکلیف میں رہتا ہے ایک انگلی کی تکلیف وجہ سے جسم کے تین سو ساٹھ آدھا دئی ہوا کرتے ہیں آپ نے فرمایا یہی مثال مومنوں کی ہے ایک مومن کی تکلیف ایک مومن کی مصیبت ایک مومن کی پریشانی کو تمام کو ویسے ہی احساس ہونا چاہیے اور اگر ایمان کی چنگ تو وہی احساس ہوگا جو ایک انسان کے انگلی میں تکلیف ہو جانے کے بعد کی تکلیف کا احساس ہوا کرتا ہے یہ مومنوں کا آپس کا تعلق ہے نبی ہیں حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی رہا لأهل الإيمان من جسد او کما کارا تراس آپ نے ساتھ رمایا ہے لوگوں تم کنما گو ہو تم مسلمان ہو صرف اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کو دیکھا ہے حسب نصب ذات برادری کو نہیں دیکھا ہے قوم اور ملک کو نہیں دیکھا ہے ایرانی ہو یا تورانی عربی ہو یا اجمی اگر ایمان لا چکا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے رشتے میں جوڑ دیا ہے اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کو ملا دے کہ آپ نے ساتھ مایا المومنو لے ایمان اہل ایمان بے منزلت جلت الجسد ایک مومن ایک مومن تمام مومنوں سے اس کا وہی گہرا تعلق رکھتا ہے دنیا کا کوئی ایک مومن اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے اپنے آپ کو الگ نہ سمجھے اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے آپ ہیں ایک مومن دنیا کے تمام مومنوں کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو انسان کے جسم کا سب کے جسم سے تعلق رکھتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سفایا فائنل مومینہ یا علم ہو فائنل مومین یا علم ہو بے اہل ایمان ایک مومن کو جب اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ دنیا کے تمام مومنوں کے تمام مومنوں کا ایک مومن سر کی حیثیت رکھتا ہے جیسے سارے آدھا انسان کے سارے آدھا سے انسان کا تعلق سر سے ہوا کرتا ہے سر کا تعلق جو دھر سے ہے وہی ایک مومن کا تعلق دنیا کے تمام مومنوں سے ہوا کرتا ہے اس لیے آپ سماتے ہیں ایک مومن کو اگر تکلیف دی ہے سر میں تکلیف پہنچتی ہے تو جسم کے سارے آدھا بے قرار ہو جاتے ہیں ایک مومن کو دنیا میں کہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے جسم کے سارے آدھا بے قرار اور تکلیف میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ احساس دنیا کے مسلمانوں پیدا کر دے نبی رہے سراب صاحب نے بڑی رغبت دلائی ہے صحیح مسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اسی لیے جب ایک مومن پر کوئی تکلیف آئے ایک مومن کوئی مصیبت آئے ایک مسلمان کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو آپ کے سر کے مطابق ہے اتنا ہی اس کی دکھ کا اس کے دکھ کا اس کی تکلیف اس کی پریشانی اتنا احساس ہونا چاہیے جتنا سر میں درد ہوتا ہے تو آپ کے جسم کو ہوا کرتا ہے اگر اتنا احساس نہیں ہے تو سمجھو کہ جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے وہ ایمان ہمارے سینے میں نہیں ہے یہ احساس ہونا چاہیے اب اگر انسان کو یہ احساس تو ہمارا کوئی مومن کسی بھی پریشانی میں ہوگا تو اس کو پریشانی میں شریک ہونا اور اس کی مدد کرنا اس کی نصرت کرنا دنیا کے تمام مسلمانوں کا فریدہ ہوا کرتا ہے اسی لیے میں اتنا سامنے بڑی فضیلت بیان کی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت حضرت ابو موسا شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی رہسو شامر رشاس فرماتے ہیں قربتم من قرب قربتم کو رب یوم قیاما جو مسلمان اب کسی مسلمان بھائی کو تکلیف کی تکلیف دور کر دے اس کے مصیبت میں کہاں ہے اس کی پریشانی میں حصہ بتا دے آپ فرماتے ہیں مسلمان نے اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کر دیا اور اس کے مصیبت میں کام آ گیا تو نفس اللہ عنہ انہو پور قرب یوم القیامہ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے تکلیف کے قیامت کی کوئی نہ کوئی بڑی مصیبت اس کی ٹال دے گا ایک مسلمان اگر دنیا میں کسی مسلمان بھائی کی پریشانی میں کام آیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے کام آتے ہیں اور آپ نے ساتھ نمایا ون سترا را مسلم یا ومن سترا مسلم جس نے کسی مسلمان بھائی کے اویوب پر پردہ ڈال دیا لیکن افسوس سد افسوس آج ہم پردہ ڈالتے کوریز قریض کر کے پردہ اخاڑتے ہیں اور پردے کو فاش کرتے ہیں عیوب کو ظاہر کرتے ہیں آپ نے ساتھ مایا من سطر مسلمن جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب پر میں پردہ ڈال دے گا سطارہ اللہ یوم القیامہ کہ آج کے دن حشے کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کے ساری برائیوں پر پردہ ڈال دے گا یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے اگر کوئی ہماری چاہتا ہے اپنے قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالی ہمیں رسوائی سے بچائے سے بچائے اور شرمندگی سے بچائے تو دنیا میں اپنے بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھے تو اس عیب پر پردہ ڈالے اور اس کو چھپائے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے اوجو پر پردہ ڈال دیتی ہیں آپ نے وکان اللہ کی حاجت عقی ہے اور اگر ایک مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرنے کی ذمہ داری لے لیا کرتا ہے میرے بھائیو ہمیں ہمیں دنیا کے تمام مسلمانوں پر نگاہ رکھنی چاہیے صرف اپنی پریشانی کے احساس نہیں اپنے ہی دکھ درد کرتا نہیں اپنی ہی ضرورتوں میں مشغول نہ جائیں دنیا ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا تکلیف ہو رہی ہے کس پریشانی اور مصیبت میں ہیں ہمیں تمام مسلمانوں کو اس خیال رکھنا چاہیے اور اسے لحاظ رکھنا چاہیے دانے دھرنے سکھنے ہر اعتبار ان کی مدد کرنی چاہیے اسی لیے ہمیں حدیث یاد آئی صحیح بخارم کا واقعہ ہے نبی علیہ السلام نماز ایسا پڑھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہیں آپ نے نماز پڑھائی مسجد میں بیٹھ گئی اکثر لوگ نماز پڑھ کر کے واپس جا رہے ہیں آپ نے ایک نیا چہرہ دیکھا کہ آج پہلی مرتبہ یہ چہرہ مجھے نظر آ رہا نبی نبی رہساں نے پوچھا من انتا عبد اللہ تم کون ہو کہاں سے آئے ہو اس نے کہا میں مسافر ہوں میں آپ نے پوچھا کھانا کھایا ہے کہنے لگا نہیں آج مجھے کھانا نصیب نہیں ہوا کیونکہ دینے میں ہمارا کوئی پہچان کا نہیں ہے ہماری پہچان کوئی رشتہ ناتا کوئی دوست احباب نہیں ہے اس لیے آج مجھے کھانا نصیب نہیں ہوا ہے نبی نے فرمایا فوراً جاؤ فوراً آپ نے ایک آدمی کو اپنے گھر بھیجا ایک گھر بھیجا گھر میں کچھ نہیں دوسرے گھر میں نہ وہاں بھی کچھ نہ ملا قاصد واپس آیا آپ کے گھروں سے اور کہا یا رسول اللہ آج تو گھر میں کوئی بھی کھانا اس کے لیے نہیں ہے نبی رہے رہساں مجبور ہو کر کے آنے فرمایا اے لوگوں اللہ رجنی اللہ اتنے لوگوں میں کوئی مرد مومن ہے اللہ رجول کوئی کوئی ایسا نمازی مسجد میں موجود ہے اللہ رجول فہد الام جو آج رات کو اس کو اپنا مہمان بنا لے اس مسافر کو اپنے گھر لے جائے اس کے کھانے کا انتظام کر دے اس کے سونے کا انتظام کر دے اس کو اپنا کوئی مہمان بنا لے نبی رہی حدیث کے اندر آتا ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ہر ایک کو اپنے گھر کی حالت معلوم تھی مسجد کے اندر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ناشتہ تک نہیں کیا ہے مارے بھوک کے پیٹ پر پتھر دے ہوئے ہیں کتنے ایسے ہیں کہ انہوں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ہے یا دوپہر کا کھانا کھا لیا ہے تو رات میں کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے ہر ایک اپنے حالات کو جانا ہے حدیث کے اندر ہر آدمی نے اپنا سر جھکا لیا کہ افسوس افسوس سر آج ایک مہمان ہمارا مسلمان بھائی یہ مسافر بھوکا پیاسا صبح سے ہمارے کے اندر ہے اور ہمارے پاس اتنا نہیں کس کو لے جا کر ہم کھانا کھلائے سب لوگ پریشان کھڑے اتنے میں ایک انصاری نوجوان کھڑا ہوا کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہو میں اس کو اپنا مہمان بناؤں گا نبی رہ سر نے حکم دیا کہا لے جاؤ ہاتھ پکڑا اور وہ سب اپنے گھر لے کر کے گیا جانے کے بعد اپنی بیوی سے کہتا ہے دروازہ کھلا کہا ادرا اندر چلی جاؤ میں اللہ کے رسول کا مہمان تمہارے پاس لے کر کے آ جاؤ اتنا اتنا تھا عورت کا دل باغ باغ ہو گیا لیکن سے جائی گئی دیکھی تو لوٹ کر کے اور کہتی ہے میرے سردار ہمارے شوہر آپ نے آج تو نبی علیہ السلام کرا لیا ہے لیکن میں لاکھو تصویر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج نہ ہمارے کھانے کے لیے کوئی چیز ہے نہ آپ کے کھانے کے لیے کوئی چیز ہے صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا موجود ہے بس آپ لے کر تو آ گئے لیکن کھانے کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے اس نوجوان انصاری صحابی نے کہا کوئی بات نہیں پریشان نہ ہو وسلم یہ اللہ کے طول کا مہمان ہے ہماری تمہاری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کا مہمان آج ہمارے گھر میں بھیج دیا ہے جو کچھ بھی ہو لا کر کے اس کو دے دو تباہ نہ کرو مستقبل کا مالک ہمارا تمہارا اللہ رب العالمین ہے اس طرح سے پیش کیا تو کہتی ہے ماں بوڑھے عورت کہتی ہے کہ یہاں رکھو اس گھر میں چھوٹے بچے جو ہیں انہیں کے لیے تھوڑا سا کھانا موجود ہے شوہر کہتا ہے صحابی رسول کہتے ہیں وہ کھانا مہمان کا دو اور اس کی کمی یہ نہ اللہ تعالیٰ یہی جذبہ یہی شوق یہی تڑپ یہی اشار یہی قربانی ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے دینے کی پیدا کر دی آج اس کی ضرورت ہے آج ایک دوسرے مسلمان کی زندگی سے لاپرواہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے حسد کینا نا اور اس سے چلنا اور اس سے نفرت کرنا اور اس سے لاپرواہی کرنا افسوس کی بات ہے ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں یہ نہایت غلط چیز ہے ایمان کے منافی ہیں اسلام کے منافی ہیں اسلام اور ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سلمان بھائیوں سے لاپرواہ ہو جائیں بہرحال صحابی نے کہا ایسا کرو اے عبادت جب یہ تمہارے بچے کھانے کے لیے کھانا مانگے شام کا کھانا مانگے تو ایسا کرنا کھانا نہ دینا فن ہوئے مہم ابھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان معصوم بچوں کو لے کر سر ون ہوئے اور تھکیاں دے دے کر کے سارے بچوں کو سلا دینا بچے ہیں ان کو کھانا نہیں دینا فن ہوئے تھکیاں دے دے کر پھیلا کر کے اپنے تمام بچوں کو سلا دینا ذرا سوچیں ماں کی مامتا وہ چیز ہے کہ خود بھوکی رہتی ہے لیکن بچوں کا بھوکا روارا نہیں ہوتا لیکن آج ایک ماں ایک ماں اپنے شوہر کی فرما بردار یاد گزار اور شوہر کی دین کے معاملے مدد کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ ماں کی مامتا کو بھی دفنا دیا اور ساتھیوں کو تھکیاں دے دے کر کے سنا دیا جب سارے بچے سو گئے تو اپنے شوہر کے پاس آتی ہے کہتی ہے سرتاج آپ کے مطابق ہم نے اپنے تمام بچوں کو سلا دیا کہ لگا کیا ہو لیکن کھانا جب لے کے آنا ہی تمہیں آ جانا کھانا لے کر کے فٹ فیس چراغا اور چراغ کو درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا تاکہ مہمان کو پتہ چل سکے کہ کھانا کتنا اس کے پاس ہے مہمان کو بتانا چلا کہ ہم کھانا کھا رہے نہیں کھا رہے ہیں ادھیرا کر دینا عورت سے چراغ کھانا لا کے رکھا چراغ بجھا دیا اور کنارے جا کے کھڑی ہو گئی نوجوان سبھی جو اپنے مسلمان بھائی ایک بھوکے مسلمان کا خیال رکھنا چاہتے تھے ہم کے پیکر تھے اور ساپا اشار اور قربانی کے مجسمہ تھے اپنے منہ کو ہلا رہے ہیں تاکہ مہمان احساس نہ ہو آخر کار چراغ اندھیرے میں مہمان کھا کر کے سیراب ہو گیا پھر میاں بیوی کیا کھائیں بیوی کہتی ہے الحمدللہ اللہ کے رسول تو مہمان تو سیراب ہو کر کے سو گیا بچوں کو میں نے سنا دیا ہے اب آپ کا بھوکا رہے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہتی ہے کہنے لگے صاحب کوئی بات نہیں نتوی نہ دو پتھر لاؤ پتھر میں اپنے پیٹ پر باندھوں گا اور دوسرا پتھر اپنے پیٹ پر باندھو اور اس طرح سے بھوکے پیٹ پر پتھر باندھ کر کر کے کے دونوں لیٹ سو جائیں گے اور لائی پتھر دونوں پتھر باندھ کر کے پیٹ پر سو گئے آزار فجر ہوئی نبی علیہ السلام کے پاس پیچھے نماز کے لیے صحابی رسول آ گئے آپ نے دیکھا کہ میرا مہمان لے جانے والا نوجوان صحابی یہ سامنے سب میں موجود ہے آپ نے نماز پڑھائی سلام پھیرا سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اس نوجوان سے کچھ نہ کہا لوگوں سے فرمایا اے لوگ سن لو اجے بھرت بونا ہاں، برت پونا رہتا منی فلان پولا اے مدینے کے باشندو اور اے ہمارے ہمارے صحاب سن لو تمہارے شہر میں اور تمہارے درمیان ایک مرد ہے جس کا نام ابو طلحہ ہے ایک مرد ہے جس کا نام ابو طلحہ ہے وہ اور کی بیوی ہے جس کا نام یہ ہے تمہارے اس بھائی اور تمہاری بہن کے کردار کو ہمارے مہمان کی سیاست کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ ان سے بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا اور سن لو رب العالمین نے کھانا کھا جا کر اور قیامت تک آنے والی رہنے والی کتاب قیامت تک آنے والی نسل کو پڑھ کر سنایا جائے گا یہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے میرے بھائیوں ہمارے اندر ایسان اور جذبہ قربانی کا قربانی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر ہونی دنیا کے اندر کس جگہ کو مسلمانوں پر کیا بلا آئی ہے کس جگہ میں طاقت میں ہے اور کہاں ظالم قوم اور کہاں وہ اسلام دشمن قوم مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہی ہے ہمیں ان پر نگاہ رکھنی چاہیے کہاں ہماری ماں کو پیدا کیا جا رہا ہے اور کہاں ہماری مسجدوں پر برسائے جا رہے ہیں اور کہاں کا میزائل ہمارے معصوم بچوں پر گر رہے ہیں ہمیں ان پر گاہ رکھنا ہمارا فریضہ ہے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں احسان کرو احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ بڑی محبت کیا ہے اور بھی یاد رکھو نبی کا فرمائے یہ روز نماز یہ حج جکات اور یہ روز نماز حج جکات اور مسجدوں کی آمد یہ تیرا قرآن یہی پرمن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے مسلمان بننے کے لیے نماز حج زکات تلاوت قرآن ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے آپ نے ساتھ ملم یتم امر المسلمین فرعی سمین جو مسلمانوں کے فکر نہ کرتا ہو وہ ہم میں سے ہاں، یاد رکھنا آپ ساتھ سناتے ہیں ملم امر المسلمین جو مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے مسلمان کن حالات سے گزر رہے ہیں جب تک مسلمانوں کو اس کی فکر نہیں ہوگی تب تک وہ مسلمان میری امت میں شامل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اکور کو لہٰذا سنبھائی اکول کولحال آواز تکن کلاتو گئی الحمد للہ وقفا وسلام عباد الدین الدین اما بعد پہلی رشت میرے بھائی ہو دنیا کے تمام مسلمان اپنے بھائی کی اور ان کا خیال رکھنا ان کے دکھ کا ان کے درد کا انیس کا ان کی پریشانیوں کا ان پر آئی ہوئی مصیبتوں کا دنیا کے تمام مسلمانوں کا خیال رکھنا اور خاص آج جن حالات میں فلسطین کے مسلمان گزر رہے ہیں ان کا خیال رکھو نمبر دو دوسری چیز خیال ہمیں اپنانا چاہیے اب تو بہت زیادہ ہم بڑے روشن کر رہے تھے ہم نماز پڑھنا بھی اپنی انسٹ سمجھ رہے تھے داڑیاں رکھنا شریعت کی پابندی کرنا بھی اپنی توہین سمجھ رہے تھے ہم تو دین کو چھوڑ کر کے کبھی یہودیوں کے نقش قدم پر کبھی عیسائیوں کے کبھی ہندوؤں کے طریقے کو بڑے کر رہے تھے اور سارے ٹیکے اپنا کر کے دیکھ لیے ہماری ذلت اور رسوائی دنیا میں کہاں تک پہنچ گئی ہے اب ضرورت ہے اس علاج کی آج جمعے کا دن ہے یہ مقدس دن ہے یہ اسی سات جمعے کے دن ایک ہے اللہ ایسا سنساد فرماتے ہیں اے مسلمانوں اللہ نے تم کو جمعے کا دن ادا کیا ہے اور جمعے کے دن ایک ایسی ساعت ہے وہ کل لے لو ہاں آپ فرماتے بس اتنی ہے آپ بہت مختصر بیان کرنے کے لیے اپنی انگلیوں کو اس طرح سے سرا کر وہ کل لے لو ہاں اور بہت ہی تھوڑا سا وہ ٹائم ہے لیکن ہے ایسی محدت گھڑی کہ اس موقع پر مسلمان جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دے یہ بڑی مقدس ساعت ہے جمعے کی آج یہ جمعے کا دن ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ہمیں تقوا نصیب فرما دے اللہ تعالیٰ ہمیں پکا مومن بنا دے اے کچے مسلمان جس کو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں بہت کٹ چکے دلیل اور خوار ہو چکے ہیں اور دنیا کے اندر ہر قوم نے تمہیں پیٹا ہندوؤں نے تمہیں پیٹا یہودیوں نے تمہاری دھلائی کی عیسائیوں نے تمہیں دبا کیا اور ہم تو ہیں دنیا میں سب سے قلیل مقدار میں سیکھیں اللہ کی قسم انہوں بخرارو تمہاری پٹائی کی ہے نصرت بند ہو چکی ہے کیوں اوپر سے مدد نہیں آ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے ذرا سن لو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے مومنو میں تمہاری مدد کروں گا مومنو ہماری مدد حاصل کرو لیکن مدد کب کروں گا یا اب تو یاد پڑ گیا ہوگا سب کو ہفتہ نہیں پڑھو گے مدد نہیں ہوگی ہفتے بھر ہم چھوڑتے ہیں سال بھر نماز ہم چھوڑتے ہیں بد بختی دن ہے کہ آج جمعے کا دن ہے ہندو شاید باہر گھومتا ہوگا لیکن مسلمان سوتا پڑا ہوگا بستر پر کتنے بات ہے آج اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے ہم نے نماز کو ترک کیا ہے سب سے پہلا سبق جو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کہا کرتا ہے وہ پچا نمازی پابندی ہے یا صبری وسرا اے ایمان تم ناز کی پابندی کر کے اور دین کی راہ میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو یاری یعنی اللہ تمہاری مدد کا وعدہ کیا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے وعدہ کیا ہے کہ مدد کریں گے رسولوں کی اور اپنے ایمان والے بندوں کی لیکن بے نمازوں کی نہیں مدد کرے گا اللہ نمازیوں کی نہیں مدد کرے گا نہ سبروں کی مدد نہیں کرے گا اللہ مدد کرے گا اس مسلمان کی جو پانچ وقت کی نماز کی پابندی کر رہا ہو اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کے سارے مسلمانوں کے اللہ تعداد کرے اور دنیا میں کہیں بھی کسی مسلمان پر آفت اور پناہ آتی ہے اور اس میں مذہب کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں اور تم یہاں بیٹھ کر کے دعا کرو اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کی برکت سے دنیا کے آخری تک مسلمانوں کی تکلیف کو دور سے تو پانچ وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی نماز کی پابندی کرنی پڑے گی اللہ نے قرآن پاک میں پہلے پارے سے لے کر کے آخری قرآن تک جہاں بھی مدد کا وادیا اللہ نے مومن ہو تم اللہ تعالیٰ کی مدد پاؤ گے لیکن کب جب تم نماز کی پابندی کرو گے اسی لیے اللہ اکبر نبی علیہ السلام کو معمولی سے الجھن ہوتی معمولی سے کئی پریشانی ہوتی فوراً وضو کرتے اور جا کر کے نماز پڑھنے لگتی تھی اور ہم کیا کرتے ہیں ہم نے تو نماز پڑھ کر کے دیکھ لیا اللہ نے مصیبت نہیں ڈالی تو ایسے نماز پڑھنے سے کیا فائدہ جو نماز پڑھتا تھا وہ بھی راضی بن گیا کتنی عجیب سے بات ہے کتنے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں فلسطین کی مصیبت ہٹ جائے گی دنیا کے ہر علاقے کی مصیبت ختم ہو جائے گی بشرتے کے مسلمان نمازی بنے اللہ فرمائے فرمنے اللہ صبری محسو اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دے گا آپ جانتے ہیں اس دنیا کے اندر محرم کا مہینہ جو چل رہا ہے یہ محرم کیا ہے آپ جو محرم میں آسورے کا روزہ رکھتے ہیں اسی وجہ یہ ہے دنیا کے اندر سب سے بڑا اسلام کا دشمن مسلمانوں سب سے زیادہ ظلم والا مسلمان بچوں کو زندہ تباہ کر دینے والا اور دنیا سے مسلمانوں کو مٹا دینے کا چیلنج کرنے والا اور جیسے ظالم کو اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے برباد و تباہ کیا اور کیوں تباہ کیا مطالعہ کیا فرماتے ہیں اے اللہ ہماری مدد فرما پھر کے مقابلے میں اس تعلیم کے مقابلے میں مدد فرما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسا مدد کریے لیکن پہلے مسجد بناؤ اور مسجد کو آباد کرو نماز سے ہم کیا سوچتے ہیں مسجدوں کو کریں گے سنیما ہال کو آباد کریں اور پارکوں اور کلبوں ٹکٹ لے لے کر آباد کریں اور کو ہم آباد کریں اگر ویران کیا مسلمانوں نے تو اللہ کے گھر کو ویران کیا سوچو ذرا خان فجر میں آ کر کے دیکھنا اثر میں آ کے دیکھنا کتنا بھی مسجد کے اندر ہے میرے بھائیو جب اللہ تک اور موسا رہتا فرماتے ہیں اے اللہ میری مدد فرما پھر کسی بت سے نجات دے اللہ فرماتے ہیں واہ موسا کی کما بے بسر بوتا وہ جانو بولو تم کلا واقعی مسترا موسا ہم فرعون کو کر کریں گے دشمن کو تباہ کریں گے یہ جو دنیا سے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے اور مسلمان معصوم بچوں کو دبا کر دے رہا ہے ہم اس سے نجاریں گے اور تمہیں کامیاب بنائیں گے لیکن پہلے کیسا کریں ہر ہر محلے میں میرے گھر مسجد بنائے اور مسجد میں آ کر کے سارے مسلمان نماز پڑھنے لگے مسجد بنائی نماز شروع ہوئی چند سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کو غرق کیا اور مسلمانوں کو اس وقت سے لے کر کے آج تک باقی رکھا ہے اور کیا باقی رہے گی میرے بھائی نماز کی پابندی کر لو بے نمازی بھائی مارے جو بیٹھے ہوئے ہیں اگلے جمعے کو پھر جو مسجد میں آئیں گے اگر چاہتے ہو کہ مسلمان عورتوں کی عزت محبوب رہے یعنی مسلمان بچوں کی زندگی محبوب ہے اور تمہارے جان مال کے اللہ حفاظت کرے تو آج ہی توبہ کرو اور نماز کی پابندی کرو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے گا میرے بھائیوں آخر میں پھر میں روں گا اور اپیل کروں گا جو آج خود بے کا سمقصد ہے ایک تو دنیا کے تمام مسلمانوں کا خیال رکھنا چاہیے ان کی تکلیف کو ان کی مصیبت کو ہمیں اپنی مصیبت سمجھنا چاہیے نمبر دو یہ مصیبت چلے کیسے چاروں طرف ہاتھ پھیلائے لیکن ہر جگہ سے مایوسی ابھی تک ہم نے اوپر والے کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا مدد کے لیے اور مدد کا ہے کہ جب ہم مسجدوں کو آباد کریں گے ہمیں وہ اسباب لانا چاہیے جن اسباب کی بنا پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے اس میں سب سے بڑی چیز نماز نماز ہے اور دوسری چیز صبر ہے صبر کا مطلب ہے دین کی راہ میں شریعت کی پابندی اسلام پر چلنے کی وجہ سے جتنی بھی مشکلات آئیں آپ صبر کریں اور دین کی دامن کو پکڑ لیں یہی اصل میں صبر ہے اللہ تعالیٰ صبر سے نوازے اور نماز کی پابندی کرنے والا بنائے آخر میں ہم کریں گے جیسے کہ تمام اوقات اوقاف کا وزارت کا ایک خود ہے اور وزارت کی طرف سے اعلان ہے میرے بھائیوں خاص طور سے فلسطین میں پریشان ہیں بے گھر بے سہارا مسلمانوں کی مدد فرمائیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھا ہے اور آپ اتنے بھائی ہیں آج مسلمانوں نے اتنی بڑی اعتبار مسلمان جمعے کے مسجد میں کتنی مسجدیں ہیں کتنے لوگ اکٹھا ہوئے ہوں گے اگر اپنے جیب کے اندر اور پاکٹ کے اندر ضرورت سمجھ کریں اپنا بڑھیا سمجھ کر کے ہاتھ ڈالیں اور مسلمان بھائیوں کی مدد کریں ان کی تو شاید ان کی تکلیف آج بھی ہے جو یہ تکلیف ہے کھانے کی پینے کی رہنے کی جو بے آسمان کے نیچے سردی میں پڑے ہوئے ہیں ان کی مدد ہوئے گی اس لیے تمام ساتھی اپیل کرتے ہیں کہ سب کی ان کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ ہاتھ بتائیں اور یہ چیز ہلال لے یا اوقات کو پہنچا دی جائے گی تاکہ حکومت کے ذریعے وہاں کی مدد ہو جائے اور اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو بھی اصواب میں شامل کر لے اور پھر تو مالی تعاون ہے اور روحانی تعاون مانوی تعاون یہ ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر کے پکے سچے مسلمان بن جائیں دعا مانگو کہ اللہ دعا قبول کرے گا اور پکے سچے مومن بن گئے اللہ کا وعدہ ہے وہ کل تم مومن اگر پکے مومن ہو گئے تو سر پر دی تجھ کو ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ عمل کی فکر سے بنائے موہد بنائے سنت بنائے نماز کے بعد فلسطینی بھائیوں کی مدد کر کے آپ آزاد جائیں الحاط عالمین ہم نے جو بیمار ہوں ان کو شفا کلی عطا فرما جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پتاروں کو دور کر دے جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے عالمین جو رکھے ہیں اے ان کو دین کے قریب کر دے جو شرک و بدعات میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مہیب طب سنت بنا دے اللہ فرمین والمسلمین امرسم الكلمات عباد الله رحمكم الله إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيطاء بالقربى وينهى عن الفهشاء والمنكر والبذل يعذكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر